ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار محترم علماء اکرام معزز سامعین ہمارے محترم استاد و شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه اللہ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عز و جلہ کے لیے ہے و سلام نبی علیہ صلاۃ السلام کے مقدس ذات پر مختصر ہمارا کارگزاری حج کا سفر وغیرہ جو ہے اور جو سبق اور اسباق اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے رحم کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سفر سے نوازا جب ہم حج کی تاریخ دیکھ کر اتاتے ہیں اور دیکھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو ما من نبی الا اللہ وقد حجا نبی آدم علیہ السلاۃ السلام سے لے کر مصطفیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلاۃ السلام نے یہ فرض ادا کی تو ایسے مقدس زمین ایسے مقدس جگہ پر جانا ہم جیسے کے لیے باعث مسرت ہے اور یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم فضل ہے نبی آدم علیہ السلاۃ السلام کے بارے میں لکھا ہے صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ ہند انڈیا سے جو ہے دس مرتبہ معاشین پیدل جو ہے حج ادا کی سب سے پہلے جو ہے لبیک پڑھنے والے وہ بھی نبی آدم علیہ السلاۃ السلام تھے تو لبیک کا مطلب کیا لبیک اللہ لبیک یا اللہ میں ہر قربانی کرنے کے لیے تیار ہر حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہر جو چیز حرام ہو مکرو ہو اسے پرہیز کرنے کے لیے تیار تو یہی ہے ایک نعرہ ایک عاشقانہ نعرہ جو ہر ایک حاجی ہر ایک معتمیر ادا کرتے ہیں لبیک اللہ ہم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھے پینسٹھ مرتبہ حج ادا کی و الف مرہ ہزار بندے کو انہوں نے غلاموں کو آزادی دی اور ہزار مرتبہ جو ہے عمرہ ادا کی پینسٹھ مرتبہ حج ادا کی امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں نہ یہ ہوائی جہاز تھے نہ یہ کنڈیشن تھا پیدل اون پر سوار ہو کر اس طرح پچپن مرتبہ حج ادا کی امام اعظم رحمہ اللہ نے اسی طریقے سے پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ نے پچاس مرتبہ حج ادا کی اور جب ہم ان سے دریافت کرے ان کی کتابیں اور ان کے شاگردوں کی کتابیں مطالعہ کرے تو بس فرماتے کہ دو چیزیں ہیں ایک تو حج ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یش حجو منافع لحم کسی اور عبادت کے بارے میں یہ تو نہیں فرمایا کہ آخرت تو آخرت لیکن دنیا میں اب خود اگر نیت صحیح ہو اخلاص ہو تو آپ اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے جو نفع اور منافی ملنے والا ہے اسی طریقے سے ترمیزی شریف کی روایت ہے تابعو او بین الحج عمرہ حج کے بعد عمرہ ادا کرو عمرہ کے بعد حج ادا کرو فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ ذُنُوبُ الْفَقَرِ یہ ذنوب گناہوں کو بھی معاف مطلب ختم کر دیتے ہیں اور فقر کو بھی ختم کر دیتے ہیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنے نواز دے تو اس وجہ سے عاشقین کا رجحان ہمیشہ جو ہے بیت اللہ حرمین کی شریفین کی طرف ہوتا ہے الحمدللہ جمعہ جمعے کے روز کا ہم یہاں سے نکلے اور دبئی ہو کر مدینہ منورہ جب ہم دبئی ایئرپورٹ سے نکلے تو وہاں بھائی ہمارے ہاشم عاملہ سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی پہلی مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ امشیرہ کے ساتھ تو جب ہم وہاں پہنچے مدینہ ایئرپورٹ پر بالکل نیا ایئرپورٹ ہے ابھی ایک سال سے گزشتہ سال پہلی مرتبہ استعمال کیا ابھی ایک سال ہو گیا تو ہمارے جو ساہوک والے ہیں منتظمین ہاشم کو دیکھا اور مجھے دیکھا کہا کہ تم لوگ دوسری طرف سے نکل جاؤ تو پانچ چھ منٹ میں ہم کو نکالا جلدی جلدی تو ہاشم کی جی برکت سے ہمارا کام بھی بن گیا خیر پھر جو ہے مدینہ منورہ وہاں پر آدمی جو ہی پہنچتا ہے ایک خاص قسم کی کیفیت پہنچتی ہے مطلب یہ کہ بالکل اطمینان سکون جو ہے یہ اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میں سے ہے وہاں پر مسجد نبوی میں کوئی تو اس توسیع کا کام وغیرہ تو نہیں ہو رہے فی الحال اور ہمارے جو دوست احباب ہے وہاں پر ہم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مرکز طیبہ ہے وغیرہ جو ہے پانچ سال کے بعد پھر اس کو منہرم کریں گے تو بظاہر اسے لگتا ہے کہ حرم شریف مکہ میں سب کام فارغ ہو کے پھر جو ہے توجہ کریں گے مدینہ منورہ کی طرف اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے فی الحال الحمد ایک دو اہم باتیں جو ہوئے اس حج میں جن جو حضرات حج کے لیے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ شیعہ والے جو ہے ہمیشہ شرارت کرتے ہیں بقی جہاں پر ہے قبرستان مقبرہ اور مسجد کے درمیان وہ ہمیشہ فجر کے بعد اثر کے بعد وہاں اشعار اور یہ سب کچھ سناتے ہیں اور لوگوں کو رلاتے ہیں تو اس مرتبہ حکومت نے بہت پابندی لگائی اور کسی شیعہ کو اجازت نہیں دی کہ وہ بقی اور مسجد نبوی کے درمیان جا کر اشعار و مظاہرہ وغیرہ کریں تو بالکل میدان صاف تھا کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوئی الحمدللہ اور الحمدللہ وہاں پر موسم بھی بہت اچھا تھا اور اتنے لوگ بھی نہیں تھے چونکہ ہم دیر سے گزرے تھے تو کافی لوگ وہاں چلے گئے تھے مکہ مکرمہ پھر جب ہم مکہ مکرمہ تو آئے تھے تو اس وقت جو ہے وہ حادثہ ہو چکا تھا وہ حادثہ الرافیہ عربی میں حادثت الرافیہ وہ کرین جو ہے وہ جو گر گیا تھا وہاں جہاں صفا مروا ہے اس طرف جو ہے وہ کرین تھا وہ کرین جو ہے باہر اور اوپر کا حصہ اندر کیوں ہوا کیسے ہوا یہ تو اللہ تعالی جانتے ہیں لیکن سبق لینے کے لیے ہم جو ہارون رشید ایک مرتبہ جب حج پر کر واپس گئے تو حکیم اور دانا بہلو کے پاس پہنچے اور یہ بہلو کے پاس کہا کہ یا بہلول میں تو حج کر کے آیا او سنی آپ مجھے کچھ نصیحت اور وسیعت کرے تو بہلول جو ہے چونکہ ولی اللہ میں سے تھے وہ صاف صاف باتیں کرتے تھے تو فرمایا اے ہارون تم نے کیا کیا رفعت الطین و وضعت الدین یہ جو مٹی ہے تم نے اتنے لمبے لمبے بڑے بڑے جو ہے قصور اور یہ بنگلے بنائے سب کچھ اور دین کو نیچے کر دیا تم نے الجس و وضعت النس تم نے کیا کیا نس کو بالکل جو ہے تو نیچے کر دیا اور یہ جس جو ہے سمین کو بالکل اوپر کر دیا ہارون رشید تعجب کرنے لگے پھر بہلول فرمانے لگے انکان یہ تمہارے اپنے مال میں سے ہو فانت من المصرفین تو آپ تو اسراف کرنے والے ہیں پیسے کو ضائع کرنے والے ہیں وہ انکان الناس اور اگر یہ قوم کا پیسو ہو تو من الظالمین ظالمین تو آپ تو ظالموں میں سے ہو فبکا ہارون تو ہارون رونے لگے اس نے یہ سمجھا کہ میں تو خلیفہ ہوں یا پر بہلول باغ باغ ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے مبارکبادی کہیں گے لیکن یہ تو صاف گو والے تھے اور ایسی نصیحت کی ہارون رشید نے کہا کہ میری تو قرابت ہے مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بارے میں کیا ہے تو بہلول نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي فَلَا بَيْنَهُمْ يَوْمَ عِدِي وَلَا اِتَسَعَلُونَ اس دن قیامت کے روز جب کہ جو ہے وہ سور کے اندر پھوکا جائے گا تو اس وقت نہ نصب کے کوئی حیثیت ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا تو اور رونے لگے تو یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ دنیا پر ہم نے اتنے محنت کی تو آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں تھے جب یہ حادثہ رافیہ کرین کا واقعہ ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تیسویں منزل میں تھے اور بیسویں منزل میں اور یہ بڑے بڑے ہوٹل جو ہلنے لگے جس کو پتا ہو آج کل جبل عمر اور یہ بڑے بڑے پہاڑ سب کو صاف کر دیا تو جو مکہ میں ہے پچاس سال سے ستر سال سے وہ بتا رہے کہ وہ جمعے کا روز اثر اور مغرب کے درمیان ساڑھے پانچ بجے چھ بجے اتنی بارش ہوئی سخت ہوا کبھی انہوں نے اسے تجربہ نہیں کیا حالانکہ ستر اسی سال سے مکہ مکرمہ میں برے بڑے ہوٹل جو ہے ہلنے لگے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ذالک یخوف اللہ بھی عبادہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہم یہ نہ سمجھے کہ جو ہے کہ ہم مقدس جگہ میں ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے سلمان فارسی نے بہت بہترین ایک جملہ فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے مالک میں نقل فرمایا ان الارض المقدس لا تقدس احدا یہ مقدس زمین جو ہے کسی کو نیک نہیں کریں گے ان المقدس ان الارض المقدس لا تقدس احدا ان نما عملہ عمل آپ کے عمل آپ کو مقدس بنائیں گے یہ نہیں کہ آپ جو ہے نیک زمین اسی زمین سر زمین پر ہو تو خود بخود آپ نیک بن جائیں گے ہر ایک چیز بنتے ہیں ہمارے عمل سے تو یہاں پر یہ سبق ہے ہمارے لیے امت کے لیے خیر تو مکہ مکرمہ میں الحمد کہ ہم وہاں پہنچے آفیت کے ساتھ اور امسال سال اللہ کے فضل سے تاریخ بھی صحیح رکھا تھا عرفات کا ذیل الحجہ کا تو جس رات کو ہم نے عمرہ ادا کی وہ شب ذی الحجا کی شروع تھی مطلب یکم ذی الحجا کی اس رات کو ہم نے جو ہے وہ عمرہ ادا کی ایک دو روز کے بعد جو ہے میں بالکل ٹے خانہ میں تھا فجر کا ٹائم اور جو ہے سنت ادا کر لی تو وہاں پر شیخ سولی بن حمید جو سب سے بڑے امام ہیں اور تجربہ کار امام ہیں آج کل چالیس سال سے امامت انجام دے رہے ہیں انہی کی باری تھی تو سنت اور فجر نماز کے درمیان میں سورہ یاسین پر رہتا میں اچانک دیکھا کہ لوگ تفریح ادھر ادھر جو ہے سب تو میں بھی ڈر گیا اور ستون کے پیچھے گیا تو اس میں جو ہے نماز شروع ہو گئی پھر بعد میں ہم نے کچھ تحقیق کی پوچھا لوگوں کو کیا ہوا کہا کہ ایک ٹیوب لائٹ جو ہے وہ پھٹ گیا اور لوگوں نے سمجھا کہ بم ہو گیا تو اس وجہ سے افراتفری تو امت کے اندر اگر جو بیت اللہ کے سامنے ہوں یہ ایک خوف تاری ہے کہ کوئی بھی بچی بھی بند ہو جائے اور کچھ آواز ہو جائے تو سمجھتے کہ جان کا خطرہ ہے اور اتنا اتنی افراتفری ہوتی ہے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو یہ واقعہ بھی پیش آیا ہمارے سامنے کا واقعہ پھر مرد عورتیں جو ہے ادھر ادھر ہو جاتی خیر پھر جو ہے ہم عزیزیہ گئے تھے تو جیسے کہ آج کل معمول ہے اکثر حجاج جو ہے عزیزیہ کی طرف چلتے ہیں پھر ماشاء اللہ جو ہے حج کے ایام شروع ہوئے ان سال واقع تھے غیر معمولی گرمی تھی پینتالیس اور سینتالیس کے درمیان ہر روز ایک دو روز ہلکی سی بارش بھی ہوئی تھی اخبار والوں نے تو یہاں تک لکھا تھا کہ انشاءاللہ کافی بارش ہوگی لیکن بہت زیادہ بارش نہیں ہوئی وزارت الحج کے اعلان ہوا ہم نے خود اخبار میں دیکھا کہا کہ چند سالوں کے اندر جو ہے ہم یہ کوٹا وغیرہ کو بند کریں گے اور جب تمام تعمیرات کا سلسلہ ختم ہو جائے تو ہم حج کے لیے پانچ ملیون پانچ ملیون حجاج کے لیے انتظام کر رہے چند سالوں کے بعد اور باقی دس مہینہ گیارہ مہینہ میں جو ہے تیس ملیون معتمیرین اور زائرین کے لیے ہم انتظام کر رہے ہیں یہ وزارت الحج کی اعلان ہوا تھا اب اللہ خیر کرے انصاف جو ہے دو ملین حاجی آئے تھے دو ملین سے کچھ اوپر اور ایک سو اسی ممالک سے اور یہ حادثات سب پیش ہے اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے حرمین شریفین کی اور حجاج اور معتمیرین زائرین کی خیر پہلے روز جو ہے الحمدللہ مینا میں لیکن آج کل صورت حال یہ ہے کہ مصری حجاج کافی عرب ممالک کے ایران کے حجاج جو ہے وہ پہلے روز نہیں آتے ہیں ان کے مخیمات اور خیمہ جو ہے بالکل خالی رہتے ہیں چونکہ وہ کہتے کہ نہیں سنت ہے اور یہ ہے وہ ہے تو پھر وہ مکہ میں رہنا چاہتے ہیں اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ عرفات کے روز نو تاریخ کو صبح کو کسوا کو تبدیل کرتے ہیں تو لوگ کہتے کہ پھر موقع کہاں ملے گا چلو ہم صبح کو یہ کسوا کی تبدیلی کو ہم کم از کم دیکھیں اپنے آنکھوں کے ساتھ اور پھر کسوا کے تبدیلی ہونے کے بعد پھر ہم چلے براہ راست جو ہے مکہ مکرمہ سے عرفات یہ خلاف سنت ہے یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن بہرحال امت کی حالت آپ کے سامنے ہے تو عرفات کے روز بہت سخت گرمی تھی لیکن الحمدللہ کوئی ایسے واقعہ پیش نہیں آیا پھر اس کے بعد جو ہے مزدلفہ میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو چیز صحیح ہو وہ تو کہنا ہی پڑتا ہے اگرچہ دل دیو کو بہت تکلیف بھی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں مینا میں عرفات میں مزدلفہ میں یہ جو جگہ ہے پیشاب وغیرہ کی یورائنل جس کو کہتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کی اتنے زیادہ ڈال دیا نیا نیا جگہ پر بھی تو اس سے بھی دل کو بہت ہی افسوس ہوتا ہے میں خود جو ہے ان کے دفتر میں گیا تھا تین چار سال پہلے خط لکھ کر اور آج ادانہ طور پر کہا یا حجات پر تو کرو کہ دیکھو یہ تو بے غیرتی کی بات ہے کہ مرد جو ہے احرام کی حالت میں اٹھا کر کھڑے ہو کر پیشاب کرے اور وہاں پر مستورات جو ہے جو ہے سامنے ہو تو یہ سب کچھ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا رد عمل بھی تو ہوتا ہے وما اصابکم من مصیبت کسبت ایدیکم سب سے مقدس زمین میں کسی کو پتہ نہیں کس کے احرام پاک ہے ناپاک ہے عرفات میں تو اور ڈال دیا ہم نے خود دیکھا مزدلفہ میں مینا میں تو دل کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے لیکن کیا کیا کہ ہم نے تو بس حت الامکان تمام اما کو خط لکھا وزارت الحج کو خط لکھا ریاست پر ہم یہ خود خط لکھا اللہ تعالی حفاظت فرمائے لیکن بہت افسوس ہوتا ہے یہ سب چیزیں پھر مزدلیفہ میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ مزدلیفہ تو بہت تنگ ہے اور اس میں دو ملیون آدمی کا سنبھالنا جو ہے وہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے اور پہلے زمانے میں کافی ریٹ وغیرہ آج کل جو ہے تعمیرات کافی ہو چکی تو آج کل ایک نیا نظریہ کہتے ہیں کہ مالک کی مالکیہ کا یہ مذہب ہے خیر مالک مذہب ہو لیکن یہ کہ اس کو اتنا ہیلا بنانا وہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بس مغرب نماز اور عشاء نماز پڑھ لو اور چلے جاؤ تو آٹھ بجے نو بجے دس بجے آپ پہنچتے وہاں پر اور نماز پڑھ لیتے پھر چلے جاتے وہ تو دوسری بات ہے شافی حملیہ کے یہاں بارہ نصف اللیل جو ہے آپ جا سکتے ہیں اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے بس والے کو جلدی ہے حاجی کو جلدی ہے سب کو جلدی رمی کرنا ہے اور مینا پہنچنا ہے تو یہ جلد بازی جو ہے لوگوں کو بہت تکلیف ہم بار بار حاجی لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہر عمل میں نبی علیہ صلاح السلام کی اتباع کرنا چاہیے یہ ہے تقاضا محبت کی فتبی اونی یو اللہ اور حج کے بارے میں تو سراحت حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے خدو انی منا تم اپنے عمل جو ہے مجھ سے مجھ سے میری نقل کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر امت اس پر آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حادثات وغیرہ جو ہے کہ انشاءاللہ اللہ اللہ کے رحم کرم شامل حال ہوگا اور اللہ کی مدد بھی خیر لیکن سنتے نہیں لوگ اصل میں کیا ہے کہ ہمارے خود اپنے ساؤتھ افریقہ والے کہتے ہیں کہ بے یہ احرام سے نکلنا ہے اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے عادی بھی نہیں ہے احرام کی تو یہ سب چکر ہوتے خیر جو ہے ہم نے تو بھرپور کوشش کی اپنے لوگوں کو وہاں رکھے تو الحمدللہ سب وہاں رہے تھے مبید بھی کی مزدلفہ میں فجر نماز ادا کی پھر ہم کیا کرتے ہیں وہاں سے ہم سیدھے عزیزیہ واپس آ جاتے ہیں یہ عید کی نماز ہوتی ہے مسجد الحرام میں کہ طلوع آفتاب کے بیس منٹ بعد وغیرہ جو ہے اور یہ واقعہ جو حادثت منا ہے یہ تقریباً پیش آیا تھا آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے عید نماز کے بعد جو ہے ہم کو دوست پتہ چلا وہاں پر گیارہ بجے بارہ بجے ظہر کے ٹائم پر مطلب اس وقت صحیح طور پر پتا چلا کہ یہ واقعہ پیش آیا چونکہ ہمارے جماعت کے دو افراد جو ہے اس میں بھی انہیں وہ خود شریک تھے اس میں کہ انہوں نے خود دیکھا ایک زمبابوے کے اور ایک ملاوی کے تو پورا واقعہ بتایا تفصیل کے ساتھ اب کون مجرم ہے کس کی قصور ہے یہ اللہ تعالی جانے کوئی کہتے ایران کوئی کہتے منتظمین کو یہ کہتے ہیں اللہ تعالی جانتے لیکن افسوس ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے حج اب جو ہے یہ غیر مسلمان آج کل ٹی وی کا دور ہے میڈیا کا دور ہے پروپگینڈا کا دور ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تو کہتے ہیں اخبار میں کہ شیطان کو مارنے کے لیے مسلمان اتنے مطلب تیز ہو جاتے ہیں اور مطلب یہ ایک قسم کی شیطانیت خود ان کے اندر آ جاتی ہے اور کسی کی خیال نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے کہ ایسے الفاظ جو ہے ہم کو بھی زیب نہیں دیتا ہے لیکن مسلمان آج کل جو ہے جہل جہالت بھی زیادہ ہے اللہ تعالی رحم فرمائے تو بہت افسوس ہوا صحیح عدد کیا ہے کل ہی کی اخبار میں میں دیکھ رہا تھا اس میں لکھا تھا ایک ہزار پانچ سو سے اوپر اور کہا کہ آخری بیس پچیس سال میں جو ہے تیس سال میں تقریباً ایسے حادثہ پیش نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگ ہیں بعض وہ جو شہید ہو چکے بعض وہ جو ہے جو زخمی ہو چکے بعض ابھی تک گم شدہ ہے کسی کو پتہ بھی نہیں کہ کہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ فیملی والوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے طواف زیارت سعی الحمد طواف کے لیے چار پانچ جگہ آپ کر سکتے ہیں نیچے بھی کر سکتے دائرہ اولا دائرہ ثانیہ اوپر بھی کر سکتے سعی میں معاملہ بہت آسان ہے آج کل الحمد للہ کہ منتظمین نے بہت جو ہے مطلب توسیع کی مسعا کی وغیرہ جو ہے اور آخر میں دو تین چیزیں میں عرض کروں جب یہ امت کے اندر یہ حج ایک پیسے بنانے کا ذریعہ بن جائے تو بہت افسوس ہوتے ہیں اب جو ہے اب دیکھیں نبی علیہ صلاۃ السلام کے زمانے سے لے کر پانچ سال چار سال پہلے تک ہر ایک جو ہے زمزم لے آتے تھے پانچ لیٹر دس لیٹر بیس لیٹر بعض لوگ مفت میں لے آتے تھے اب دو تین سال سے یہ شروع کر دیا کہا کہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ زمزم لے جائیں ایئرپورٹ نہ آؤ کہ چاہے سعودی ایئرپورٹ ہو چاہے سالت الحجاج ہو حج تمن وہاں سے ہر ایک فی کس جو ہے پانچ لیٹر اور نو ریال ادا کرو تو پھر آپ زمزم لے جا سکتے ہیں آپ اپنے ڈبے لے آئے اپنا باکس وہ بالکل نکال لیتے ہیں ہمارے ساتھ بھی واقعہ ہوا پہ گزشتہ سال کہا کہ یہ اس کی اجازت نہیں ممنوع ممنوع یا شیخ ہمارے سامنے بہا دیا پانی کو تو یہ جو ہے بہت افسوس ہوتا ہے ہم تو دیوف الرحمان کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں خدمت الفجا شرف النا لیکن پھر اس قسم کے معاملہ دل کو بہت تکلیف بھی ہوتی ہے ایک تو یہ دوسری بات جو ہے امسا یہ چودہ سو چھتیس جو ہے پہلی مرتبہ حج کی تاریخ میں یہ ہوا کہ کسی ایک اونٹ کو بھی ذبح کرنے کی اجازت نہیں باہر سے منگوانا پڑا گائے کو ڈمبے کو بکری کو سب کچھ جو ہے کہا کہ ایک خاص قسم کی وائرس اور جو ہے بیماری ہو گئی تو اس وجہ سے لوگوں کو جان کا خطرہ ہے وغیرہ جو ہے تو اس مرتبہ پہلی مرتبہ اون جو ہے ذبح نہیں ہوا حج میں تیسری بات جو ہے کہ امام الحسن البصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے امام ہو اولیاء اللہ میں سے ہوں آپ یہ بتائیں کہ حج مقبول کی علامت کیا ہے تو فرمایا کہ الى الاخرہ والرغبہ عن الدنیا کہ آدمی جو ہے اس کا میلان اور محبت آخرت کی طرف زیادہ ہو جائے اور دنیا کے ساتھ جو لگاؤ محبت ہو دلچسپی ہو وہ کم ہوتے جائے تو یہ علامت ہے دنیا کی حج مقبول کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم واپس آ جائیں حج سے تو نماز کا وقت تھا اکثر ہم سب حاجی تھے آپ دیکھیں گے اوسطن فیصد لے تو بیس فیصد پندرہ فیصد نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم حج ہی سے واپس آئے نہ نماز کا ٹھکانا کچھ بھی نہیں تو یہ ہے حالت امت کے ہمارے سامنے اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے حج کو قبول فرمائے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی شیعوں کی شرارت سے بھی بچائے آپ کو پتہ ہے کہ حرمین شریفین پر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 الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وكما قال صلى الله عليه وسلم عزيز المقتصاد إيجار علماء الكرام معزز مهمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته We thank and praise Allah Ta'ala for the great ni'mah and favor of Iman with which Allah Ta'ala has blessed us with. We are not worthy of saying anything in the company of Hazrat and senior ulama ikram, but with the intention that our many, many inner spiritual diseases and maladies, somehow rectification takes place through the barakah of the company and instituting the command. These are days and times when individually as well as the ummah as a collective is desperately in need of the very special mercies and the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. We see the extreme temperatures, we know that rains are delayed many parts of our country, shortage of rain, water restrictions, etc. So many means to adopt to try and gain this very special mercy and the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. This commodity of water is such a treasure that this is solely in the domain, the prerogative of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala says, challenging, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ That do inform that if Allah subhanahu wa ta'ala takes all the water resources and the treasures of water and sink it into the depths of the earth to such a depth that you cannot reach it, then who is it? Who is that being who will bring for you fresh, sweet, flowing water? So this is a very, very great ni'mah and it is totally in the domain of Allah subhanahu wa ta'ala as Allah ta'ala says, أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ Is it you who sends down beneficial rains, which Allah Ta'ala in the Quran many times terms as rahmah, as His special mercy? Is it you who causes it to descend and come down to the earth? Or is it solely the doing of Allah subhanahu wa ta'ala? You know, this is the doing of Allah subhanahu wa ta'ala alone. So one we to appreciate this great ni'mah in favor of Allah ta'ala, abstain from any kind of wastage in this very special resource of Allah subhanahu wa ta'ala. We look at the wudu, the ghusl of Rasulullah sallallahu alayhi wa done with a very minimal amount of water. So one of the means of shukr to Allah ta'ala is to utilize his ni'mah in a way that does not constitute being extravagant, being wasteful, being excessive in its use. Second means of drawing the special mercy of Allah Ta'ala individually, collectively, to resort to tawbah and istighfar. One of the great means of drawing the rahmah and the mercy of Allah Ta'ala is abundant tawbah and istighfar. A person once came to Hassan al Basir rahimahullah ta'ala and laid a complaint that we are suffering from drought, shortage of water, what can we do? He said to that person, resort to istighfar. Another person came and said that we cannot have any children, my wife and I, what do we do? He said to that person, resort to istighfar. Another person came and complained that his orchards are barren, the fruit, the crops, the plantations are barren, the rivers do not flow. He said to that person also that resort to istighfar. Another person came and complained of shortage of financial means, said to him the same thing, istighfar abundantly. His students then asked him that you gave the same directive to all of these people who had come to you. He says, do you not read the Quran where Allah Ta'ala says in Surah Nuh alayhi salam, what Allah Ta'ala inspired Nuh alayhi salam to say to his own people, that beg Allah forgiveness for your sins, innahu kana ghaffara, He is abundantly, excessively forgiving. And thereafter, the benefits of istighfar, the benefits of seeking forgiveness, and not just merely lip service istighfar, genuine remorse, regret, shame over our sins, begging Allah Ta'ala forgiveness for our sins. Allah Ta'ala says, if you resort to that, Allah Ta'ala will cause beneficial rains to come to you. Allah Ta'ala will bring alive your gardens, your plantations. Allah Ta'ala will bless you with an increase in your offspring, in your children, and in provision and sustenance. Another means to gain the special mercy and the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala is do introspection of our amal, of our actions. That which actions in my life individually and as a collective, are there that may be depriving us from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. In a very famous hadith, our beloved Nabi sallallahu alayhi wa once came to the muhajirin. Abdullah bin Umar radiallahu anhu narrates and says that we're a group of muhajirin. When Nabi sallallahu alayhi wa came and said to us that there are five conditions that I seek Allah's protection that you ever get involved in them and you seek protection that Allah always saves you from it. For indeed they will result in five circumstances that will prevail upon you because of these actions. Just to mention two of them, one is Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said on that occasion that when immodesty, immorality, behaya, nudity, zina, adultery becomes rampant in a nation, then await the spreading of such diseases that were previously unheard of. Another hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says five things go with five and mentions that when immodesty and adultery becomes rampant in a nation, then naturally what would flow from there is abundance of death. Abundance of death as a result of immorality, immodesty. And also Nabi Sallallahu Alaihi says on that occasion that when a nation refuses or does not pay the zakah that is incumbent upon their wealth, then Allah Ta'ala deprives them of beneficial rains. Had it not been for the innocent animals in those lands, then not a single drop would fall upon them. So introspection into our lives, how we can change our lives for the better, and very, very potent means generally in drawing the mercy of Allah Ta'ala is to do good deeds and especially to do it secretively for the pleasure of Allah Subhanahu Wa Ta'ala when none but Allah Ta'ala knows about those good deeds. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that verily sadaqah extinguishes the anger of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. The Zainul Abidin Ali ibn Hussein Rahimahullah Ta'ala it is mentioned that after his death it became known that during his lifetime he used to feed a thousand, a hundred families of Medina Munawara every month, and nobody was aware of it. Even those families who were being fed did not know who was, who was causing them this benefit. Only after his passing on and demise did it become aware, or did they become aware, that he was the person who was doing this action. When Allah Ta'ala created the earth, and there was huge masses of water around it, the earth was shaking within this water bodies. Allah Ta'ala then created the mountains, huge, heavy mountains to peg down this earth, so that it remains steadfast. The Malaika astonished at the massive creation of the mountains and how powerful they are, Ask Allah Ta'ala, هل في خلقك أشد من الجبال? Is there anything in your creation more powerful and stronger than these mountains? Allah Ta'ala says, Al-Hadid, yes, iron is, because we know that machinery made of iron can cut through mountains. They asked, is there anything, Ya Allah, in your creation stronger than, than, than iron? Allah Ta'ala said, uh, uh, yes, it is fire, because we know that fire can melt iron. Anything in your creation, O Allah, stronger than fire? It is water. Water, we know, extinguishes fire. Anything more powerful than water? Allah Ta'ala said it is wind, because we know winds can cause water to go from side to side. The waves in the oceans are testimony to this. And then they said, Ya Allah, anything in your creation stronger than wind? Allah Ta'ala says, Ibn Adam, تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. That a human being who gives sadaqah and does it so secretively that the left hand does not even know what the right hand does. And we know our pious predecessors in this ummah would take it to the level that let alone the left hand, not even those who were the recipients of the sadaqah were aware of those who were the benefactors. These are the means Allah Ta'ala give me, firstly all of us tawfiq inshallah to adopt, to draw the special rahmah and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بالو علماء کرام اور معزز ساتھیوں عید کی چھٹیاں گزر گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی چھٹیاں بھی گزر رہی ہیں آدمی خوش ہوتا ہے چھٹی آئی اور چھٹی کے آنے پر اور گزارنے پر خوشی ہے لیکن حقیقت میں آدمی پر اوقات گزرتے ہیں ٹائم گزرتا ہے موت کے قریب ہو جاتا ہے اور جو آدمی کی عمر ہے وہ برف کی طرح ہے جیسے برف پگھلتی ہے اگر برف کو کسی نے پگھلایا برتن میں اور اس کو پی لیا اس نے فائدہ اٹھایا اگر برف کو کسی نے زمین پر رکھا اور برف پگل گئی ادھر ادھر گر گئی ضائع ہو گئی بس زمین نے اس کو پی لیا واپس نہیں آ سکتی اسی طرح گزرا ہوا زمانہ بھی واپس نہیں آ سکتا قابل قدر ہیں اور قابل عزت ہے وہ لوگ جو وقت کی قدر کرتے ہیں اور تھوڑی سی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس زندگی کی قدر کی ہے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے بہت تھوڑی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں چھوٹی ہے اسی طرح یہ دنیا والی زندگی قبر والی زندگی اور برزخ کی زندگی کے مقابلے میں چھوٹی ہے اور یہ برزخ والی زندگی اور قبر والی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں چھوٹی ہے اس لیے کہ آخرت کی زندگی اس کا اختتام اور اس کا خاتمہ نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ موت کو دنبی کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ضبط کر دیا جائے گا اہل جنت خوش ہو جائیں گے کہ موت ختم ہوئی اب ہمیشہ عیاشی اور عیش کی زندگی گزاریں گے اور اہل جہنم مغموم ہو جائیں گے کفار کہ موت ختم ہوئی اب ہم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ یہ سوچیں گے موت ختم ہو جائے گی اور بعض حضرات نے لکھا ہے حضرت علیہ السلام اس کو زبا کریں گے وقت کی قدر کرنی چاہیے اس لیے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آنے والی ہے اب کل جو ہمارے مولانا عبداللہ دیولوی کے زادے مولانا اسماعیل صاحب حادثے میں شہید ہوئے ان کو کیا معلوم تھا کل کہ کل اس وقت میری قبر کی تیاری ہوگی میرے جنازے کی تیاری ہوگی ممکن ہے ان کے دل میں بھی نہیں گزرتا دم موت آ جاتی ہے اور سارا کام اور ساری چیزیں رہ جاتی ہیں اگرچہ حادثے میں موت اور مرنا شہادت کی موت ہے حدیث میں آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تلوار اور بندوق سے وہ شہید ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ شہید ہیں جو تعاون کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے تعاون جس کو پلیک کہتے ہیں یا اسی طرح اور بیماریاں تو حدیث میں اس کے لیے متعون کا لفظ آیا ہے اسی طرح جو پانی میں ڈوب جائے وہ بھی شہید ہے اسی طرح جو آگ میں جل جائے وہ بھی شہید ہے صاحب الحد میں جو کسی چیز کے اندر کسی چیز کی وجہ سے دب جائے جیسے ایکسیڈنٹ میں دب جاتا ہے کار میں یا دوسری چیز میں وہ بھی شہید ہے حریق آگ میں جل جائے وہ بھی شہید ہے المرأت تموت بجمع بے وہ عورت ولادت میں جس کا انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے ذات الجمب جو نمونیا کی بیماری میں وہ بھی شہید ہے الدیغ شہید جس کو سانپ یا بچھو کھائے کاٹے اور مر جائے وہ بھی شہید ہے صاحب الحمت جو سخت بخار میں مبتلا ہو مر جائے وہ بھی شہید ہے المرابط فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی بارڈر اور باؤنڈری کی حفاظت کرتا ہو اور اس میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے اور حدیث میں آتا ہے جو یہ پڑھتا ہو اللہ مبارک لی فی الموت الموت وما بعد جو صبح اور شام یہ پڑھتا ہو اور اس کے بعد موت آ جائے تو وہ بھی شہید ہے حدیث میں آتا ہے جالب الطعام جو کسی جگہ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو اور وہ باہر سے کھانے پینے کی چیزوں کو امپورٹ کرتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو وہ کماتا بھی ہے اور اگر مر جائے تو شہید ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو چاش کی نماز پڑھتا ہو جو ہم جب یہاں مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں دائیں پاؤں رکھ کر داخل ہونا چاہیے اللہ افتح لی ابواب رحمت کا پڑھنا چاہیے وہ پھر جب اندر آتے ہیں تو دو رکعت پڑھنا چاہیے اس دو رکعت میں ان دو رکعت میں آدمی تحیت المسجد کی نیت بھی کر لے تحیت المسجد مسجد کو سلام کرنا جیسے آدمی کسی ساتھی کو سلام کرتا ہے تو اس کو تحیہ کہتے ہیں تحیہ کا مطلب ملاقات کے کلمات تو یہ تحیت المسجد ہے یعنی مسجد کی ملاقات کی وجہ سے دو رکعت پڑھتے ہیں یہ نیت بھی کر لیں اور چاشت کی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے اس کی نیت بھی کر لے اور یہ نیت بھی کر لے کہ زحا چاش کا وقت قریب ہے تو اس کی نیت بھی کر لے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو چاش کی نماز پڑھ لے جو اشراق سے شروع ہو کر کے تقریباً گیارہ بجے تک یا ساڑھے گیارہ تک پڑھتے ہیں یہ نماز پڑھ لے اور مہینے میں تین روزے رکھے تیرہ چودہ پندرہ اور اگر تیرہ چودہ پندرہ نہ ہو سکے تو اس کے علاوہ رکھے پیر جمعرات اور پھر پیر یا جمعرات اور پیر اور پھر جمعرات پر تین روزے رکھے تو حدیث میں آتا ہے جب اس کو موت آئے گی تو شہادت کی موت ہوگی اور سلاد زحا ہے چار رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں ان سب کو شہادت کے اندر شمار کر دیا گیا ہے اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو روزانہ سو مرتبہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہو درود شریف اور پھر اس کا انتقال ہو جائے تو یہ بھی شہادت ہے تو یہ کتنی آسان شہادت ہے مختصر درود صلی اللہ علیہ نبی یہ پڑھ لے درود ابراہیم درود ابراہیم تو اللہ مسلم علی محمد اور اللہ مبارک علی محمد آخر تک یہ پڑھ لے بہتر درود یا اس کے علاوہ جو بھی درود شریف اس کے لیے آسان ہو سو مرتبہ پڑھ لے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو جب موت آتی ہے تو وہ شہید ہے حدیث میں آتا ہے جس کے اچھے اعمال ہو اچھے اعمال تو ہونا چاہیے اور جمعے کے دن جس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید اسی طرح جو مسافری کی حالت میں موت جس کو مسافری کی حالت میں آ جائے تو وہ بھی شہید ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زمانے کی قدر کرنی چاہیے اس کہ آدمی کو معلوم نہیں کہ میری وفات اور میری موت کب آنے والی ہے اس لیے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہ چھوٹی سی صورت سب سے چھوٹی صورت خُسْرِ إِلَّا لفی آمَنُوا وعمل الصالحات بالحق بالصبر اگر صرف یہ ایک صورت تعدل ہوتی تو اور لوگ اس پر غور اور اس پر تدبر کرتے تو لوگوں کی نجات کے لیے یہ کافی ہوتی صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے والعصر سلاتے تھے اور اس کی ابتدا میں اس کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشر فرمایا ہے اور عشر کے چھ معنی ہو سکتے ہیں عشر کے ایک معنی ہے عشر کا وقت عشر کے وقت کی قسم کہ لوگ خسارے اور نقصان میں واقع ہیں اور قرآن میں جو قسم آتی ہے وہ گواہی کے لیے ہوتی ہے اکثر تو عصر کا وقت اس پر گواہی دیتا ہے کہ لوگ نقصان میں پڑے ہوئے ہیں اور عصر کے وقت کو ضائع کرتے ہیں عصر کے وقت اور عصر کی نماز اور فجر کی نماز اور فجر کی جماعت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں یہ حدیث آپ سب نے سنی ہے کہ عصر کی نماز میں دن والے فرشتے رات والے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور یہ ڈبل جماعت گواہی دیتی ہے کہ یہ آدمی جماعت میں شریک تھا اسی طرح فجر کی نماز کا بھی یہ حال ہے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر تم اللہ تعالی کا دیدار کرو گے جیسے کہ تم چودویں کی چاند کو بغیر کسی ازدحام کے بغیر کسی جھگڑے کے بغیر کسی دھکے کے دیکھتے ہو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل الغروب وعلى صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس فافعلوا اگر تم سے ہو سکتا ہے کہ تم فجر کی جماعت میں اور عصر کی جماعت میں حاضری دو تو یہ تم کو کرنا چاہیے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور بار بار نصیب ہوگا تو عصر کے وقت بہت سارے لوگ عصر کے وقت دکان بھر کے دکان بند کرتے ہیں گھر آتے ہیں تو عصر کی نماز کا خیال نہیں رکھتے جماعت کا خیال نہیں رکھتے بہت سارے لوگ آفس سے آتے ہیں بہت سارے لوگ اپنا حساب کتاب کرتے ہیں بہت سارے لوگ سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں مسجد کی جماعت کی نماز سے اور یا جماعت کی نماز سے محروم ہو جاتے ہیں اور بعض تو بالکل نماز ہی سے محروم ہو جاتے ہیں تو پہلا مطلب اور معنی یہ ہے کہ والعشر عشر کی نماز کی قسم یعنی عشر کی نماز اس پر گواہ ہے کہ لوگ عشر کے وقت سے غافل ہیں جبکہ یہ غفلت نہیں ہونا چاہیے دوسرا مطلب عشر کا یہ ہے کہ عصر زمانے کو کہتے ہیں اور زمانے سے مراد ہے انسانیت کی تاریخ تم انسانیت کی تاریخ کو دیکھو کہ کس طرح لوگ نقصان میں پڑے تھے اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح اور دعوت کے کام سے محروم تھے بعد میں جن چار چیزوں کا ذکر ہے ایمان ہے اچھے اعمال ہے ایک دوسرے کو دین کی دعوت دینا ہے اور اس لائن میں آنے والی مصیبتوں پر صبر ہے تو انسانیت کی تاریخ کو دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخر تک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کو دیکھو کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال تبلیغ اور دعوت کو نہیں مانا بچے بوڑھے ہو جاتے تھے بوڑھے بچوں کو نصیحت کرتے تھے نوح علیہ السلام کی بات مت مانو انسانی تاریخ سے پوچھو کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وسیع دریا میں ڈبو دیا پوری زمین کو ان کے لیے سمندر بنا دیا انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ انسانیت خسارے اور نقصان اور گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر چار صفتی موجود ہوں حضرت علیہ السلام اور فرعون کی تاریخ کو دیکھ لے کہ کس طرح فرعون نے علیہ السلام کا مقابلہ کیا وہ کس طرح فرعون ڈوب گیا اس کا لشکر ڈوب گیا اور حضرت موسا علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی حضرت حود علیہ السلام کی قوم اس کی تاریخ پر نظر ڈالو من اشد من قوتن کہنے والے کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم سے زیادہ طاقت والی ہوا ہے ان کے اوپر تیز ہوا کو مسلط کر دیا کانہم اعجاز نخل منقعر ایسا کر لیا ان کو جیسے کھجور کو جڑوں سے اکھاڑتے ہیں اور گراتے ہیں اسی طرح وہ زمین پر گرے پڑے رہتے تھے صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو کہ انہوں نے نبی کا مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی جو ناقہ ان کی فائدے کے لیے اتاری گئی تھی اور پیدا کی گئی تھی اس ناقے کو قتل کیا اس نے چیخ ماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی چیخ سے ان کو ہلاک کر دیا اسی طرح تاریخ انسانی پر نظر ڈالیے آپ کو معلوم ہوا کہ آخرت کی نجات اور دنیا کی نجات اللہ تبارک و تعالی نے ان چار کاموں میں رکھی ہے تو عصر کے دوسرے معنی ہے تاریخ انسانیت اور عصر کی تیسرے معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ العصر میں الفلاب عہد خارجی جس کو کہتے ہیں خاص چیز کی طرف اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھے جو ابو جہل اپنے آپ کو سردار کہتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں تو سردار ہوں میرے گردن کو کاٹو نیچے سے تاکہ میری گردن لمبی نظر آئے اس کا کیا حشر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے مقابلہ کرنے کی وجہ سے ابو لہب کا کیا حشر ہوا وہ ابو لہب جو اپنے آپ کو عزت کی چوٹی پر سمجھتا تھا اس کی اولاد اس کے اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی بدبو بن بدبودار بن گیا اور ایسی بیماری اس کو لگ گئی جس بیماری کی بو سے جس بیماری سے لوگ نفرت کرتے تھے کہ ہم کو لگ جائے گی یہاں تک کہ حبشی خادموں نے اور غلاموں نے اس کو کھینچا اور ایک جگہ میں ڈال کر اس کے اوپر دیوار گرا دی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ذلت لوگوں کو دکھائی کہ کس طرح ذلیل ہوا عقبہ ابن بی معیت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اوجڑی ڈالی اور اونٹنی کی بچدانی ڈالی اور ایک دوسرے کے سامنے وہ ہنستے رہے ابو جہل و رقبہ اور فلان اور فلان اور فلان اور ولید وغیرہ ان کا کیا حشر ہوا چن چن کر اللہ تعالیٰ نے بدر میں ان کو قتل کروایا کوئی ان میں سے نہیں بچا جو ایک بچ گیا تھا عمارہ وہ بھاگ گیا تھا حبشہ اور حبشی بادشاہ کی بیوی کے ساتھ معاشقہ لڑا عشق و محبت بادشاہ کو پتہ چلا اس نے اپنے ساحر کو اس کے اوپر مسلط کیا جادوگر اس نے جادو کیا یہاں تک کہ اس کے عضو مخصوص میں درد ہوا اتنا درد کہ وہ چیختا رہا برداشت نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ صحرا کی طرف گیا بھاگتا ہوا اور بھاگتے بھاگتے وہاں گر گیا اور مر گیا اللہ تبارک و تعالی نے نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھو کہ کس طرح دین کا مقابلہ کرنے والے اور ایمان اور عمل صالح کا مقابلہ کرنے والے ناکام ہوئے اور دین اور ایمان پر اور عمل پر چلنے والے کامیاب ہوئے کس کو دیکھو کیسر کو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اذا حلق کسرا فلا کسرا وائد و اذا حلق قیصر فلا فلاں کیسر جب ایران کا کسرا ہلاک ہو جائے تو پھر کسرا واپس نہیں آئے گا اور جب شام سے قیصر قیصر کا تعلق شام سے مراد ہے کیونکہ دوسری جگہ قیصر باقی رہا جب شام کے اندر قیصر ختم ہو جائے اس کے بعد قیصر نہیں ہوگا تیسرا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھو معلوم ہو جائے گا کہ دین پر چلنا کامیابی کا وسیلہ ہے اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ عصر سے مراد ہے عمر امت محمدیہ کی عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ ستر کے درمیان میری امت کی عمر اوسط ہوگی اور اسی طرح ہے پہلے زمانے میں لمبی عمر ہوتی تھی اس لیے پہلے زمانے میں لوگ لمبی عمر میں جہاد کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور صحابہ کرام کو افسوس ہوا کہ ہماری عمر لمبی نہیں ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے للت القدر عطا فرمائی وہ للت القدر جس میں زمانہ قلیل ہے ٹائم کم ہے اور ثواب زیادہ ہے ایک ہزار رات سے بہتر ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ یہود کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص صبح سے زہر تک کام کرے ایک درہم مل جائے نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ مزدور ظہر سے عشر تک کام کرے اور ایک درہم مل جائے اس امت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عصر سے مغرب تک تھوڑا سا کام تھوڑے وقت میں کام کرے اور اس کو دو درہم مل جائے تو یہود اور نصارہ نے اعتراض کیا کہ ہم کو ایک درہم مل گیا اور ہم نے ٹائم زیادہ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ آپ کے حق میں تو میں نے کمی نہیں کی آپ کو تو پورا حق مل گیا اور یہ میرا فضل ہے جس کو میں دینا چاہتا ہوں تو تم کو کیا انکار تم کیوں انکار کرتے ہو اور تم کیوں اعتراض کرتے ہو تو وہ کا مطلب یہ ہوا کہ امت محمدیہ کی عمر کم ہے اس کا ثواب اس کا فائدہ زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اس لیے اس عمر کی قدر کرو اے امت محمدیہ آپ کا بہت زیادہ ثواب ہے تھوڑے عمل میں عمل تھوڑا ثواب زیادہ اس لیے عمل سے پیچھے مت ہٹو عمل کرتے رہو رات کے اعمال بھی کرتے رہو دن کے اعمال بھی کرتے رہو اس لیے کہ تھوڑا عمل زیادہ فائدہ تو امت محمدیہ کی عمر کی قسم کہ انسان اور امت محمدیہ خسارے میں ہے امت محمدیہ اس عمر میں اچھے اعمال نہیں کرتی جبکہ اس کو اچھے اعمال کرنا چاہیے اور اس کے پانچویں معنی یہ ہے کہ عصر سے مراد ہے امت محمدیہ کی عمر نہیں بلکہ عصر کا مطلب ٹائم ہے ٹائم کی قسم اس ٹائم کو ضائع مت کرو ٹائم کی قسم ہے اس ٹائم کو ضائع مت کرو لوگ ٹائم کو زیادہ ضائع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ٹائم کو متعین فرمایا اور ٹائم کی پابندی کا حکم فرمایا ٹائم کی پابندی کرو والر ٹائم اور ٹائم کی پابندی ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نماز وقت پر ہے اس ٹائم کی پابندی کرو ٹائم کی قدر کرو ٹائم کی پابندی کرو الحج اشہر معلومات حج متعین اور خاص مہینے ہیں اس کے اس کی قدر کرو اس کی پابندی کرو والشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند اپنے حساب کے ساتھ چلتے ہیں اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ چلتے ہیں تم بھی ٹائم کی پابندی کرو تم بھی ٹائم کی قدر کرو اور پابندی کرو وسخر وَالْقَمَرَ دائبین وَسَخَّرَ لَكُمُ وسخر وَالنَّهَارَ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شمس اور قمر کو تمہارے کام میں لگایا دائبین جو مسلسل چلتے ہیں بس اخترق لکم اللیل والنہار دن اور رات کی بھی ٹائم ہے وآتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ساٹھ سال کی عمر دے دے فقط اعذرہ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عذر کو دور کر دیا وہ یہ عذر نہیں کر سکتے میرے پاس ٹائم نہیں تھا ساٹھ سال تو آپ کے پاس تھے ساٹھ سال میں بھی آپ نے کچھ کام نہیں کیا وہ حدیث میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ دو نعمت ہیں جس میں لوگ نقصان کرتے ہیں ایک صحت کی قدر نہیں کرتے والفراغ اور ایک فارغ ہونے کی ٹائم سے فائدہ نہیں اٹھاتی غبن کا لفظ آیا ہے اور غبن اس کو کہتے ہیں کہ آدمی تجارت میں نقصان کرے تو یہ بتایا گیا کہ اے انسان اور اے مسلمان یہ جو ٹائم ہے یہ آپ کے لیے المال ہے راس المال کے مالے تجارت کا مٹیریل ہے اور تاجر اگر اپنی تجارت کی مٹیریل اور اپنے تجارت کے سامان کو سمندر میں پھینک دے پانی میں بہا دے تو ہم کہیں گے بے وقوف ہے اگر اس کو مہنگی قیمت میں بیچ دے تو ہم کہیں گے ہوشیار ہے اس لیے یہ ٹائم آپ کے لیے اور ٹائم کی پابندی آپ کے لیے المال اور تجارت کا سامان ہے اس تجارت کو کے سامان کو یہ اللہ تعالیٰ کو دے دو اور اللہ تعالیٰ سے خوب ثواب کی قیمت لے لو اس کو سمندر میں مت ڈالو کہ آپ نے ویسے مفت میں ضائع کر دیا اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیا اے مسلمان تم تاجر ہو اے مسلمان ٹائم آپ کے لیے تجارت کا سامان ہے اے مسلمان جو ثواب آپ کو ملتا ہے وہ آپ کے لیے سمن اور قیمت ہے اللہ تبارک و تعالی خریدار ہے تم بیچنے والے ہو اللہ تعالی کو یہ ٹائم بیچ دو اور اس کے بدلے میں خوب ثواب لے لو لیکن اس لوگ اس سے غافل ہیں اور حدیث میں آتا ہے لا تزال قدم عبد قیامت کے دن آدمی کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے حتی عن خمس پانچ چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا عن عمر کو کس چیز میں خرچ کیا وعن شبابه ہی فی ابلا ہو اور جوانی کو کس چیز میں گزارا اور پرانا کیا اور گزارا وعن ماذا عمل اور علم میں کہاں کیا عمل کیا وعن من این اکتسبه مان انفقه مال کے بارے میں کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تو ٹائم قدر اور ٹائم کی پابندی ٹائم کے ساتھ دو چیزوں کا تعلق ہے اس کی قدر کرو اس کو ضائع مت کرو ٹائم کی پابندی کرو اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو یعنی اس کی قدر کرو غنیمت سمجھنے کا مطلب اس کی قدر کرو صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے فراغت کی قدر کرو مشغولی سے پہلے مالداری کی قدر کرو فقیری سے پہلے اور زندگی کی قدر کر لو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد اذا مات ان انقطع عمل ہو پھر عمل ختم ہو جائے گا تو نمبر پانچ مطلب یہ ہے کہ تم ٹائم کی قدر کرو اور ٹائم کی پابندی کی قدر کرو اور نمبر چھ جب تبلیغ والے کے چھ نمبر ہے تو عادت ہم چھ نمبر بناتے رہتے ہیں تو نمبر چھ اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر جوس کو کہتے ہیں تو جوس کی قسم یعنی جوس کا معاملہ اس پر گواہ ہے کہ لوگ جوس کو مفید سمجھتے ہیں جوس کو اچھا سمجھتے ہیں جوس کو مقوی اور طاقتور سمجھتے ہیں جوس کو لذیذ سمجھتے ہیں تو ان الانسان لفی خسر انسان تاوان میں ہے اے انسان تم تاوان اور نقصان مت کرو اپنی عمر کو اپنے اوقات کو جوس بنا دو اپنے اوقات کو لذیذ بنا دو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں لذیذ ہو مفید بنا دو نافع بنا دو اور وقت میں اعلی سے اعلیٰ کام کرو جیسے جوس اعلی سے ہوتا ہوتا ہے ہے جوس تم اعلی سے اعلی جیسے علم حاصل کرتے ہیں تو علم اعلی سے اعلی ہے بقی ابن مخلد انہوں نے سنا امام احمد بہت بڑے عالم ہیں ان کے پاس گئے معلوم ہوا کہ وہ جیل میں ہے بلکہ ایک اپنے ایک مکان اور اب گھر کے اندر نظر بند ہے باہر نہیں نکل سکتے بقی ابن مخلط نے کہا میں تو اسپین سے آیا ہوں آپ کے پاس تاکہ علم حاصل کروں انہوں نے فرمائے میرے اوپر تو پابندی ہے لیکن آپ بہت دور سے آئے ہیں اس لیے یہ کرو کہ تم کسی فقیر کی شکل میں آؤ اس نے کہا میں فقیر کی شکل میں بھیک مانگنے کے لیے آؤں گا اور آپ مجھے روزانہ دو تین حدیثی سنا دیں میں لکھوں گا وہ لکھتے رہے امام احمد کی رہائی اور نظر بندی ختم ہونے تک تقریباً تین سو حدیثی لکھی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے عمر کو اپنے اوقات کو اعلیٰ سے اعلیٰ اونچی سے اونچا بنانا ایک مسئلے کے لیے مدینے کا سفر کرتے تھے رقبہ ابن حارث کو ایک بڑھیا نے بتایا کہ آپ کو آپ کی بیوی کو میں نے دودھ پلایا انہوں نے کہا آج تک تو آپ نے کچھ کہا نہیں میں نے سنا نہیں دل میں شک پیدا ہوا اور اس ایک مسئلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے سے مدینہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وقت قیل آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ہم بستری کریں گے جبکہ یہ بات ہوئی پہ مشہور ہوئی ہے یعنی آپ کے لیے احتیاط اور بہتر یہ ہے کہ آپ الگ ہو جائیں اس کو کہتے ہیں اپنی عمر کو بہتر اور اچھا اور اعلیٰ بنانا ایک مسئلی کے لیے جو سفر ہے وہ سفر وصول ہو گیا اس انہوں نے اپنے اس سفر کو جوس بنایا اس میں حضرت چابر رضی اللہ عنہ ایک مسئلی ایک حدیث کی لئے شام گئے ان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے اس ایک روایت کی لیا گئے وہاں پہنچے دروازہ کٹ ابن انیس نے کہا کون انہوں نے کہا جابر کہا جابر انسواری مدینہ سے جی باہر جلدی جلدی نکلے کیوں آئے ہو میں نے سونا ہے آپ کے پاس ایک حدیث ہے اس کے لیے آیا اس روایت کو نقل کیا یحشر اللہ العباد یوم القیامت بصوت فیسمعه من بعدا کما يسمعه من قربا اللہ تعالی کی طرف سے آواز لگائی جائے گی قیامت کے دن جب سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اس کو دور والی بھی سنیں گے اس کو قریب والی بھی سنیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے سوت کا لفظ آیا ہے یہ آج کل اس ملک میں بھی صفات کا مسئلہ چل رہا ہے ایک صفاتی ہے ایک غیر صفاتی ہے تو اس میں یہ سوت کا آیا ہے اس روایت کی صنعت پر کلام ہے وہ طالب علموں کی باتیں ہیں اور اگر یہ حدیث صحیح ہو جائے تو پھر سوت کا کیا مطلب ہے یہ طالب علموں کی باتیں ہیں لیکن بہرحال اس روایت کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جائے گی جس کو دور والی بھی سنیں گے جس کو قریب والی بھی سنیں گے اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مصر ایک حدیث کے لیے گئے تھے اور جب گئے تو محمد ابن مسلمہ وہاں کے گورنر تھے ان کے پاس گئے کہ مجھے مکان معلوم نہیں عقبہ ابن عامر کا مکان انہوں نے انتظام کیا اور عقبہ کے پاس گئے ان سے حدیث سنی ایک حدیث کے لیے میں آیا ہوں من ستر جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈالیں گے یہ حدیث سنی محمد مسلمہ کے پاس مہمان بھی نہیں بنے کعب بس میں صرف حدیث کے لیے آیا تھا جس کو کہتے ہیں ٹائم کو جوس بنانا دعوتوں اڑانے کے لیے نہیں آیا یہاں تک کہ جو عریش ہے عریش کا مطلب آخری مسافر خانہ جہاں سے مسافر چلتے تھے محمد مسلمہ نے ان کے پاس جو ہدیہ بیجا وہاں پہنچایا کہ یہ حدیعہ تو لے لیں تو ایک حدیث کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ جو ٹائم ہے اس کو اعلیٰ میں خرچ کرنا ٹائم کو جوس بنانا ہے ٹائم کو کھیل کود میں خرچ کرنا کھانے پینے میں خرچ کرنا فضولیات اور گپ شپ میں خرچ کرنا یہ اپنے ٹائم کو فضلہ بنانا ہے جیسے جوس کے اندر ایک جوس ہوتا ہے جیسے کیلے کا جوس بنائیں گے تو ایک جوس ہے اور ایک کیلے کے چھلکے ہیں وہ چھلکی فضول ہوتے ہیں باہر پھینکتے ہیں تو یہ جو وقت ہے اس کو جوس اور اعلی بنانا چاہیے اس کو ادنا نہیں بنانا چاہیے اب میرے سامنے یہ مکتوبات حضرت محمود رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات اور خطوط اس میں فرماتے الحمد معمولات پورے ہو رہے ہیں سفر میں ناغا ہو جاتا ہے مختلف خیالات آتے رہتے ہیں اس سے حفاظت کے لیے ارشاد فرمائے معمولات کی پابندی بہت بڑی نعمت ہے یہ جو میں نے بتایا ٹائم کی پابندی اللہ تعالیٰ استقامت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے سفر میں تو نماز میں بھی تخفیف ہے تاہم قضا نہ ہو خیالات ڈالنے والا اپنا کام کرتا ہے آپ اپنا کام کریں ان سعیکم کو ملا ہر ایک کی محنت مختلف ہوتی ہے دوسرا خط ہے معمولات میں آپ کوتاہی نہ کریں دل لگا کر پابندی کرتے رہیں یہی ترقی کا زینہ ہے خاص کر بارہ تسبیح کا ذکر بالجہر ترک نہ کریں دل میں غفلت ہو تو اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو اللہ تعالی نے زبان کو ذکر کی توفیق دی ہے تو کبھی امید ہے کہ وہ دل کو بھی متوجہ فرما دے گا دعا بھی کرتے رہیں جماعت کا کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جماعت کی اصول کی پابندی کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے سفر میں معمولات حضرت والا سفر میں معمولات ترک ہو جاتے ہیں کیا کروں معمولات تو سفر اور حضرت سب میں پوری کرنے کی ضرورت ہے جیسے غذا کھانا پینا سفر کی وجہ سے چھوٹ نہیں جاتا دو وقت کھانے کے علاوہ جس چیز کی عادت ہوتی ہے وہ بھی سفر میں نہیں چھوٹتی شریعت نے سفر میں نماز کی تخفیف کی ہے کہ چار فرس کی جگہ دو پڑھ لے تین دن مسا کرنی موزوں پر تین دن کی گنجائش دی ہے رمضان کے روزے میں تخفیف کی ہے اس لیے گنجائش ہے مگر ذکر میں تو کسی خاص اہتمام کی بات ہی نہیں ریل میں بس میں جہاز میں بیل گاڑی میں رکشہ میں پیدل سواری ہر طرح ذکر ہو سکتا ہے خاص جگہ بیٹھنا ضروری نہیں چلتے چلتے کرتے رہے پھر اس کو چھوڑنا محض نفس کا جال ہے کبھی کبھی آدمی کسی افسر کے انتظار میں یا دفتر کے انتظار میں بیٹا رہتا ہے اور اس کے سر پر پہاڑ کی طرف بوجھ ہوتا ہے کہ میں انتظار میں ہوں لیکن اگر وہ یہ کہے کہ مجھے انتظار کی کیا ضرورت ہے میں اپنا ذکر کرتا رہوں گا آفیسر ایک گھنٹے کے بعد آئے یا مجھے آدھے گھنٹے کے بعد بلائے میں اپنا کام کرتا رہوں گا ذہن کا بوجھ بھی نہیں ہوگا ذکر بھی ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے لا لا لا لا لا لا لا لا إله إله إله إله إله إله إله إله إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا لا لا لا لا لا لا الہ الہ الہ الہ الہ الہ الہ الا الا الا الا الا الا الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا لا لا لا لا لا لا لا لا إله إله إله إله إله إله إله إله إله إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لائنا انائ نما لائ لا لا لا لا لا لا لا لا لائنا لائنا لائنا لائنا لائنا لائنا اما لائنا لائنا انائنا لائنا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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم استغفار شریف سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة Inshallah, next week, breakfast will be at 6 o'clock in the dining hall of the madrasa. And then inshallah, majlis will start as the ulama program. So that's why that is the tertib. 7 o'clock the majlis will start. رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے رب کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما اے رب کریم ہم سب کو اچھے عمال کیلئے استعمال فرما برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما خیر اور برکات سے مالا مال فرما ہمارے اساتذہ ہمارے مشائق ہمارے والدین ہمارے آبا وجدات کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما جنت میں ان کے درجات بلند فرما ان کے فیوس کو ان کی برکات کو ہمارے ساتھ شامل فرما ہمیں ان کی نیک نامی کا سبب اور ذریعہ بنا ان کی بدنامی کے سبب بننے سے ہماری حفاظت فرما رب کریم ہماری اولاد کو ہمارے بچوں کو ہمارے طلبہ کو دین کے لیے قبول فرما برائیوں سے اور برے اخلاق اور اعمال سے سب کی حفاظت فرما بچنے کی توفیق نصیب فرما اچھے اعمال میں سب کو لگا دے اور مشغول رکھے جو ہمارے درمیان متعلقین دوست و احباب میں بیمار ہیں ان سب کو کامل عطا فرما جو وفات پا چکے ہیں یا رب کریم ان سب کو جنت فردوس نصیب فرما مولانا اسماعیل صاحب دیولوی کی مغفرت فرما کر اے رب کریم ان کی شہادت کو قبول فرما ان کے والدین کو ان کے احباب کو رشتہ داروں کو صبر جمیل اجر جزیل نصیب فرما آئند خیر اور عافیت نصیب فرما خیر اور عافیت کا معاملہ فرما اے رب کریم حاضرین کو تمام مقاصد حسن میں کامیابی دے دے اے رب کریم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے آرام سے سب کی حفاظت فرما دے اس مدرسے کو خصوصاً اور تمام اہل حق کی دینی مدارس کو ہر طرح کی ظاہری باطنی روحانی تعمیری علم عملی ترقیات عطا فرما دے ہم سب کے علم میں عمر میں اعمال میں برکت عطا فرما دے مظلوم مسلمانوں کی حمایت اور حفاظت فرما دے مدارس کے کاموں میں رکاوٹوں کو دور فرما دے اے رب کریم اساتذہ کو طلبہ پر شفقت اور طلبہ کو اساتذہ کا احترام نصیب فرما دے لغویات اور خرافات سے سب کی حفاظت فرما دے کام میں مشغول رہنے کی اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی توفیق عطا فرمانے جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں رب کریم ان کی حمایت فرماتے ظالموں کی مقدر میں حمایت ظالموں کی مقدر میں ہدایت نہ ہو تو ان کو نیست و نابود کر دے اچھے حکمران مسلمانوں کو نصیب فرما دے برے حکمرانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے رب کریم ہم سب کی مسلمانوں کی جان مال عزت ایمان آبرو اور عزت اور دین اولاد سب کی حفاظت فرما دے مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما دے دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی ستاری فرما دے دنیا و آخرت میں خوشیاں و سعادتی اور کامیابی نصیب فرما دے کثرت تلاوت کثرت ذکر کثرت استغفار کثرت درود شریف کثرت دعا کثرت ذکر موت کی توفیق نصیب فرما دے تفقوفی تین نصیب فرما دے حافظوں میں برکت عطا فرما دے علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے شرور اور فتن سے حفاظت فرما دے کامیابی ہم سب کے لیے مقدر فرما دے یا رب کریم جن گھروں میں خلفشار ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے قدرت کاملہ سے دور فرما دے الفت محبت پیدا فرما دے یا رب کریم سب کو آپس میں الفت اور محبت نصیب فرما دے ناجائز کاموں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اچھے کاموں کی طرف رغبت کی توفیق عطا فرما دے اے رب کریم ہم سب پر رحم اور کرم فرما دے تین کے لیے سب کو استعمال فرما دے سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے سب کی تو کو توفیق عطا فرما دے پیدا سے نفرت اور سنت کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دے دعات کی محبت دلوں میں ڈال دے گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل قبول دے یا رب کریم توجہ کے ساتھ تین کاموں کی توفیق نصیب فرما دے ناقص اور نامکمل کاموں کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے صلی اللہ علیہ